السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ان اچھے ہوں گے پچھلے کچھ لیکچر سے ہم سیکوینشل سرکٹس پہ بات کر رہے ہیں اور ان فیکٹ پچھلے لیکچر میں ہم نے اے سنکونس کاؤنٹرس پہ بات کی تھی آج انشاءاللہ ڈسکشن جاری رہے گی آج سنکونس کاؤنٹرس پہ بات کریں گے تو اس سے پہلے کہ آج کی ڈسکشن شروع کی جائے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے ان کا ریویو ہو جائے تو کافی بہتر ہوگا کیونکہ وہی والے کانسیپٹس آج کے لیکچر میں بھی اپلائی ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ایک ٹریپل فائیو ڈیوائس ہے جو ہم یہ کہہ رہے تھے اس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں as a monostable device and an astable device monostable کا مطلب یہ ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی ڈیوائس ہے وہ ایک اسٹیبل اسٹیٹ میں رہتی ہے آپ جب بھی ٹریکر پل سپلائی کرتے ہیں وہ ایک انسٹیبل اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس اپنی اسٹیبل حالت میں آ جاتی ہے وہ جو انسٹیبل اسٹیٹ ہے وہ ایک بڑے شارٹ انٹرول کے لیے رہتی ہے اور وہ ڈٹرمن ہوتا ہے آر این سی جو رجسٹر اور کیپیسٹر آپ کونیکٹ کریں گے اس ڈیوائس سے تو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سیکنڈز میں ٹائم ڈٹرمن کرتا ہے اس کے بعد ہم نے تین میجر پرابلمز جو تھیں وہ دیکھی تھیں جو آپ ڈفرنٹ فلپ فلاپس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک کلاک سگنل دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں ایک ہم نے بتایا تھا کہ ہولڈ ٹائم کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے بیسکلی آپ کے پاس دو فلپ شلپس ہیں اور دونوں کو ایک آپ نے کلاک کنیکٹ کیا ہوا ہے اور جو پہلا والا فلپ فلاپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے دوسرے فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیونکہ دونوں فلپ فلاپس اکٹھے سائملٹینیسلی ٹریگر ہو رہے ہیں تو پہلے والے فلپ فلپ کا جو آؤٹ پٹ چینج ہو رہا ہوگا اسی وقت جو ہے سیکنڈ فلپ فلپ ہے اس کا ان پٹ بھی جو ہے اس کو اسٹیبل رہنا چاہیے کیونکہ کلاک سگنل آ رہا ہے اب کیونکہ سیکنڈ والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ چینج ہو رہا ہے جو کہ دوسرے والے فلپ فلپ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ جو ہول ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ جو بھی فلپ فلپ ہے جو ہی کلاک پلس آتا ہے تو ان پٹ پہ انفارمیشن جو ہے ڈاٹا جو ہے اس کو اسٹیبل رہنا ہے for a certain minimum time hold time جس کو کہتے ہیں اب اس کیس میں وہ ہولڈ ٹائم اگر وہ پروپیگیشن ڈیلے سے کم ہے تو پھر تو پراپرلی کام کریں گے پر اگر ہولڈ ٹائم جو ہے پروپیگیشن ڈیلے سے زیادہ ہے پروپیگیشن ڈیلے جو پہلے فلپ کا تو یہ سرکٹ جو ہے پراپر کام نہیں کرے گا ہم نے بتایا تھا کہ پریکٹیکلی جو ہول ٹائم ہے وہ بالکل منیمل ہوتا ہے زیرو نینو سیکنڈ ہوتا ہے تو اس کیس میں سرکٹس کام کریں گے دوسری جو ہم نے بات کی تھی کلاکس کیو کلاک کیو ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہی کامن کلاک ہے اب کیونکہ کونیکشن کی لینتھ ڈفرنٹ ہے ایک فلپ فلوپ ایک اینڈ پہ لگا ہوا ہے دوسرا فلپ فلوپ جو ہے فزیکلی ایک دوسری جگہ پہ لگا ہوا ہے تو جو کلاک سگنل ہے ہے تو ایک ہی پر وہ ٹائم میں ٹائم انٹرولس پہ پہنچ رہا ہے ڈیلے کی وجہ سے اب ڈیلے کی وجہ سے لت سے دو فلپ فلاپس کنیکٹڈ ہیں جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اگین اس کا آؤٹ پٹ جو ہے پہلے دوسرے والے فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب اگر پہلے والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ لیٹ سپوز ون سے زیرو کی طرف چینج ہو رہا ہے اور جو سیکنڈ والا فلپ فلپ ہے اس کو جو کلاک مل رہا ہے وہ تھوڑے ڈیلے کے بعد مل رہا ہے اگر پروپیگیشن ڈیلے جو ہے پہلے والے فلپ فلپ کا وہ کم ہے کلاکس کیو سے تو جو سیکنڈ والا فلپ فلپ ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ کوئی ایک ویلو ہوگی اگر جو کلاکس کیو ہے وہ اس کا ٹائم کم ہے پروپیگیشن ڈیلے سے تو سیکنڈ والے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ کچھ اور ویلو ہوگی کیونکہ ان پٹ جو ہے وہ پہلی والی اسٹیٹ پہ سو so یہ جو ہے کلاکس کیو کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے اب کلاکس کیو کی وجہ سے جو پرابلم ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سو so جو سرکٹس ڈیزائن کریں گے اس میں یہ کلاکس کیو کا خیال رکھنا پڑے گا بیسکلی جہاں جو جتنے بھی فلپ فلاپس ہیں جن کو کلاک مل رہا ہے ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ساتھ میں کلاک سگنل ان تک پہنچے تیسری جو ہم نے بات کی تھی ریس کنڈیشنز ریسک کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ان پٹ سگنل چینج ہو اس کی وجہ سے انٹرنل ویریبل جو ہیں کسی بھی لاجک سرکٹ کے وہ ڈفرنٹ ٹائمس پہ ہائی یا لو ہوں گے اب وہ ڈفرنٹ ٹائمس پہ جب انٹرنل ویریبلس جو سگنلس ہیں ہائی لو ہوں گے اس کی وجہ سے ڈفرنٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں اگین ہم نے وہ دیکھا تھا کہ اگر ایج پوزیٹو ایج ٹریگرڈ ہے اس کو نیگیٹو کر دیا جائے تو یہ پرابلم جو ہے ریس کنڈیشن کی یہ ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی اے سنکونس کاؤنٹرس کی اے سنکونس کاؤنٹرس بیسکلی کیا ہے جو کلاک ہے وہ صرف پہلے والے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ لگایا گیا ہے جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں as a clock signal for the next flip flop اسی طرح جو دوسرے فلپ فلوپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تیسرے فلپ فلپ کے کلاک سگنل کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا سو کلاک جو ہے پہلے والے فلپ فلپلوپ کو ملے گا وہ ریپل ہوگا اور باقی فلپ ساپس کو بھی ملے گا اس لیے اے کاؤنٹرس کو ہم ریپل کاؤنٹر بھی کہتے ہیں اب جو ریپل جو کلاک ہو رہا ہے ایک فلپ فلاپ سے گزرتا ہوا باقیوں تک پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہر فلپ فلپ کا ایک پروپیگیشن ڈیلے ہے سو دوسرے فلپ فلاپ کو جو کلاک سگنل پہنچے گا وہ ایک پروپیگیشن ڈیلے کے بعد پہنچے گا اسی طرح جو تیسرے فلپ فلپ کو کلاک سگنل مل رہا ہے وہ اگین دو پروپیگیشن ڈیلے کے بعد ملے گا اب اس کا کانسیکوینس کیا ہے اگر آپ اسی طرح بڑا کاؤنٹر بنا دیں آپ فلپ فلپس ایڈ کرتے جائیں تو آخری جو فلپ فلپ ہے اس تک کافی کلاک جو ہے دیر کے بعد پہنچے گا تو آؤٹ پٹ جو ہے اس کا ڈیلے ہو جائے گا سو بیسکلی اے سنکونس جو کاؤنٹرس uh, ہیں ان کو ہم ہائی فریکوینسی پہ استعمال نہیں کر سکتے یہ پروپرگیشن ڈیلے کی وجہ سے سو اس کیس میں ہم یہ uh, آج ڈسکس کریں گے کہ سنکونس کاؤنٹرس یوز کریں گے ہم نے ماڈ این ایشن کاؤنٹرس کی بات کی تھی ماڈ این کا مطلب ہے modulus N so modulus eight means کہ ایٹ ڈفرنٹ اسٹیٹس تک کاؤنٹ کرے گا یونیک اسٹیٹ تک کاؤنٹ کرے گا سو so, کیسے ہوگا بیسکلی تین فلپ آپس میں جوڑیں گے تو تین فلپ فلاپ سے زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک کاؤنٹ ہو رہا ہے جو آٹھ اسٹیٹس ہیں اسی طرح آپ کوئی بھی ماڈلس این کاؤنٹر بنا سکتے ہیں by connecting different number of flip flops together ہم نے ایک ڈیکٹ کاؤنٹر دیکھا تھا ڈیکٹ کاؤنٹر بیسکلی زیرو سے نائن تک کاؤنٹ کر رہا ہے دس اسٹیٹس کاؤنٹ کر رہا ہے اس میں بیسکلی چار فلپ فلپلوپس ہم نے اکٹھے جوڑے ہوئے ہیں اس میں اب چار فلپ فلوپس جب اکٹھے جوڑیں گے تو وہ کاؤنٹ کرے گا بیسکلی ماڈل سکسٹین کاؤنٹر بن جائے گا زیرو سے لے کے ففٹین تک کاؤنٹ کرے گا اب ڈیکٹ کاؤنٹر جیسے کہ ہم نے بتایا دس ڈیٹس ہیں سو so اس کو نو تک کاؤنٹ کر کے واپس ریسیٹ ہو جانا چاہیے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ وہ کیسے ہوگا بیسکلی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہی ٹین کاؤنٹ کرتا ہے ten means one zero one zero binary میں تو ایک ہم نے اینڈ گیٹ لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس سارے فلپ فلپ کو ہم ریسیٹ کر رہے ہیں یا کلیئر کر رہے ہیں اس میں سو یہ ہمارا ڈیکٹ کاؤنٹر بن گیا اگر کوئی اور آپ نے ٹرنکیٹڈ سیکوینس میں کاؤنٹ کرنا ہے تو بیسکلی اسی طرح کے اینڈ گیٹس یوز کریں گے یا نینڈ گیٹس یوز کریں گے جس سے جس کی مدد سے آپ کاؤنٹر کو ریسیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمرشلی جو ہے سرکٹ کے فارم میں ایشیئنکانس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں آپ کو یہ ضروری نہیں کہ فلپ فلپس جوڑے اور اینڈ گیٹس جوڑے سو ایک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا seven four one nine three تھا اس میں چار فلپ فلاپس ہیں تین تو اکٹھے کنیکٹ ہوئے ہیں in the form of a three bit ایشی کاؤنٹر اور ایک جو فلپ فلاپ ہے وہ علیحدہ سے ہے دو کلاک ان پٹس مل رہی ہیں اور چار جو ہیں فلپ فلوپس کے آؤٹ پٹس مل رہے ہیں تو آپ اس چپ کو as three bit counter use کر سکتے ہیں اگر فور بٹ کاؤنٹر یوز کرنا ہے سو جو تین ہیں وہ ایک کے ساتھ جوڑ لیں جس طرح آپ کا سکسٹین ماڈل سکسٹین کاؤنٹر بن جائے گا آپ جو ہیں دو ڈفرنٹ چپس کو آپس میں کیسکیٹ کر سکتے ہیں اور ایک بڑا کاؤنٹر بنا سکتے ہیں اس میں ڈیوائڈ بائی ففٹی کاؤنٹر بنا سکتے ہیں divide by sixty whatever so آپ ملٹیپل چپس کو کیسکیٹ کر کے جتنا بڑا کاؤنٹر چاہیں وہ بن سکتا ہے آج ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں اے ڈاؤن کاؤنٹر سے ڈاؤن کاؤنٹر بیسکلی کیا ہے ابھی تک جتنے بھی ہم نے ایگزامپل کنسیڈر کیے ہیں ڈسکس کیے ہیں وہ ہم نے بات کی ہے اپ کاؤنٹر کی اپ کاؤنٹر بیسکلی کیا ہے انشیل اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے اور اس سے وہ جو ہی کلاک پلس ملتا ہے ٹریگر ہوتا ہے تو وہ ایک کاؤنٹ جو ہے بڑھاتا ہے سو so, زیرو سے ون جائے گا ون سے ٹو تھری فور اینڈ اوپر کی طرف کاؤنٹ کر رہا ہے ڈاؤن کاؤنٹر بیسکلی جو ہے ایک میکسیمم ویلو سے اسٹارٹ کرے گا اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن کرے گا لت سے اگر تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو میکسیمم ویلو جو ہے اس کی ون ون ون ہے سیون بائنری میں سیون ہے جو ہی ایک کلاک بلس آیا تو سات سے چھ کاؤنٹ کر دے گا پھر چھ سے پانچ چار تین اور اسی طرح جب زیرو پہ پہنچے گا پھر کیا ہوگا واپس ریسائکل کر دیتا ہے اب کاؤنٹر بھی اسی طرح ریسائکل کرتا ہے اور ڈاؤن کاؤنٹر بھی ریسائکل کرتا ہے سو زیرو زیرو زیرو پہ جب ڈاؤن کاؤنٹر پہنچے گا اس کے بعد دوبارہ سے ون ون ون سے کاؤنٹ سیکوینس دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اب ڈاؤن کاؤنٹر بنے گا کیسے basically down counter up counter میں اتنا فرق نہیں ہے اپ کاؤنٹر میں اگر آپ کو یاد ہو جتنے بھی فلپ یوز کر رہے ہیں ان ساروں کے جو تھے وہ لاجک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جو کیو آؤٹ پٹ ہے ہر فلپ فلپ کا وہ کلاک کے ساتھ کنیکٹ ہوا یہ ہم بات کر رہے ہیں اپ کاؤنٹر کی ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے اس میں ہر فلپ فلپ کا جو کیو بار جو کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے وہ نیکسٹ والے فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو بیسکلی جو ہی آپ کلاک پلس اپلائی کریں گے تو جو ہے یہ کاؤنٹر جو ہے ڈاؤن کی طرف کاؤنٹ کرے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا سرکٹ ڈائگرام بھی دیکھتے ہیں اور اس کا ٹائمنگ بھی دیکھتے ہیں ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا جو بک میں اگر آپ دیکھیں اس میں جتنے بھی کاؤنٹرز ڈسکس کیے ہوئے ہیں وہ ایج ٹریگرڈ ہیں دیٹ مینس جتنے بھی فلپ فلپ ہیں لو سے ہائی جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے تب وہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ جاتا ہے یا اس کی اسٹیٹ چینج ہوتی ہے جو میں ادھر اپنے لیکچر میں کاؤنٹر ڈسکرائب کر رہا ہوں اس وہ ہیں سارے negative edge triggered so that means clock signal جب ہائی سے لو جائے گا تو فلپ فلوپ تب وہ کام کرے گا آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج کرے گا بیسکلی فرق دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے آپ پازیٹو ایس ٹریگر کاؤنٹرس بنا سکتے ہیں negative edge trigger flip flops counters آپ یوز کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس میں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو ہے down counter asynchronous down counter اس کا سرکٹ کیسا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے ڈائگرام میں ایک three bit asynchronous down counter دکھایا گیا تین فلپ فلوپس آپس میں کنیکٹڈ ہیں پہلا فلپ فلوپ جو ہے اس کا بھی ان پٹ ون سے جے کے جو ان پٹ ہے ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح دوسرا اور تیسرا دونوں کے جے کے جو ان پٹس ہیں ون کے ساتھ پرمانٹلی کنیکٹڈ ہیں جو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس میں آپ ڈائریکٹ کلاک سگنل اپلائی کر رہے ہیں کنیکٹ کر رہے ہیں اس کا جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے دوسرے والے فلپ فلوپ کے کلاک ان پٹ کے ساتھ اسی طرح جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے تیسرے والے فلپ فلوپ کے کلاک ان پٹ پہ جو آپ کو کاؤنٹ مل رہا ہے پہلا والا فلپ فلوپ جو ہے وہ لیس سگنیفیکینٹ بٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایف ناٹ اسی طرح جو دوسرا فلپ فلوپ ہے وہ ایف ون بٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور تیسرا والا جو ہے most significant bit F two کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام یہ کام کیسے کر رہا ہے ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر کلاک ان پٹ سگنل دکھایا گیا ہے کیونکہ یہ فلپ فلپ جو ہے نیگیٹو ویسٹ ٹریگرڈ ہے اور جو کاؤنٹر ہے نیگیٹو ویسٹ ٹریگرڈ ہے so high to low transition پہ فلپ فلپس کی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں ایف زیرو جو ہے وہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والا فلپ فلپ کا وہ دکھایا گیا ہے ایف ناٹ بار جو ہے اس کا کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ نیچے دکھایا گیا اسی طرح ایف ون اور ایف ون بار دکھایا گیا اور ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے تیسرے فلپ فلپ کا دکھایا گیا اب پہلے والے کلاک ٹرانزیکشن پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ٹی ون پہ ایف زیرو کی اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو سے ون ہو جائے گی کیونکہ اس کے دونوں ان پٹ ون سے ٹائڈ ہیں سو دیٹ مینس پہلا والا فلپ ٹاگل کرے گا ون زیرو ون زیرو ہر کلاک ٹرانزیکشن پہ سو اسی طرح ٹی ٹو پہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے ایف ناٹ جو ہے ون سے زیرو ہو گیا اسی طرح ٹی تھری پہ زیرو سے ون ہو گیا اینڈ سو اب جو ایف ناٹ بار ہے وہ آف کورس ایف ناٹ کا اپوزٹ ہے تو وہ آپ کو ادھر دکھایا گیا ہے جب ایف ناٹ ہائی ہوگا تو ایف ناٹ بار لو ہوگا اب انٹرول ٹی ون پہ ایف ناٹ بار جو ہے وہ ہائی ٹو لو جا رہا ہے اب یہ والا سگنل جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے سیکنڈ والے فلپ فلپلوپ کے کلاک ان پٹ پہ so high to low transition پہ سیکنڈ والا فلپ فلپلوپ بھی ٹریگر ہو جائے گا کیونکہ اس کے ان جو ہیں جے کے ان پٹ ون کے ساتھ ٹائڈ ہیں تو یہ بھی ٹاگل کرے گا سو ایف ون بار جو ہے آپ کو ہائی سے لو جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب اسی طرح جو تھرڈ فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ پہ F one bar signal connected ہے اب کیونکہ یہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی تھرڈ فلپ فلاپ بھی ٹاگل کر جائے گا اسٹیٹ زیرو سے ون کی طرف اب ٹی ٹو پہ اگر دیکھیں جو کلاک ان پٹ ہے وہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی اب اس کی وجہ سے ایف uh, ناٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا high to low F not bar جو ہے وہ لو ٹو ہائی جا رہا ہے اب کیونکہ لو ٹو ہائی جا رہا ہے تو ایف ٹو کے ان پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ جو ہے نیگیٹو ایش ٹریگرڈ ہے سو ایف ون پہ کوئی چینج نہیں آیا وہ اسی طرح ہے اب انٹرول ٹی ٹو پہ جو تیسرا والا فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ بھی کوئی کلاک چینج نہیں آ رہا اسی لیے اس کا بھی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہائی پہ ہے ٹی تھری انٹرول پہ اگر دیکھا جائے کلاک ان پٹ جو ہے ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوا ایف ناٹ جو آؤٹ پٹ ہے زیرو سے ون ہو گیا ایف ناٹ بار جو ہے وہ ہائی سے لو جا رہا ہے اب ہائی سے لو گیا تو جو سیکنڈ والا فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی کلاک ان پٹ پہ جس کی وجہ سے اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جائے گی پہلے جو ایف ون اسٹیٹ تھی وہ ون تھی اب زیرو ہو جائے گی اسی طرح ایف ون بار جو ہے وہ کیونکہ زیرو تھا اب ون ہو جائے گا اب زیرو سے ون جو ٹرانزیکشن ہے وہ پوزیٹو کلاک کی ٹرانزیکشن ہے سو جو تیسرا فلپ فلوپ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ٹی فائیو انٹرول پہ دیکھیں تو کلاک ان پٹ جو ہے پہلے والے فلپ فاپ کے ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے لو سے ہائی جا رہا ہے ایف ناٹ بار جو ہے ہے ہائی ہائی سے سے سے لو لو جا رہا جانے کی وجہ جو دوسرا والا فلپ فلپ ہے اس کے کلاک ان پٹ پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج کر دے گا پہلے جو ایف ون کی اسٹیٹ تھی وہ زیرو تھی اب وہ ون ہو رہی ہے اب ایف ون بار کیونکہ اس کا کمپلیمنٹری آؤٹ پٹ ہے فور اس کی جو پہلی اسٹیٹ ون تھی وہ زیرو ہو جائے گی اب ون سے زیرو جب ہوگی تو دیٹ مینس ایک ہائی سے لو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سگنل میں اب کیونکہ ایف ون بار سگنل جو ہے تیسرے والے فلپ فلوپ کے ان انپٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو دیر فور تیسرے والا جو فلپ فلوپ ہے اس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج ہو جائے گی ون سے زیرو اب اسی طرح اگر ٹائمنگ ڈائگرام فالو کریں T six T seven T eight T nine تو اسٹیٹ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ اب اگر واپس آپ آئیں ٹی ون سے ٹی ٹو انٹرول میں آپ ایف ناٹ کو دیکھیں وہ ہائی ہے ایف ون کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی ہائی ہے اور ایف ٹو کو دیکھیں وہ بھی ہائی ہے سو so, یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ ون ون ون جو کہ سیون ہے بائنری میں اب انٹرول ٹی ٹو اور ٹی تھری کو دیکھیں ایف ناٹ جو ہے وہ زیرو ہو گیا ایف ون ون ہے اور ایف ٹو جو ہے وہ ون ہے اب یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے zero one one F zero جو ہے وہ زیرو ہے باقی ایف ون اور ایف ٹو ون ون ہے تو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ سکس اور بائنری میں بھی زیرو ون ون جو ہے سکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسی طرح interval T three T four میں دیکھیں ایف زیرو جو ہے ون ہے ایف ون جو ہے وہ زیرو ہے اور ایف ٹو جو ہے وہ ہائی ہے یا ون ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے state five one zero one جو بائنری میں فائیو ہے اسی طرح انٹرول ٹی فور اور ٹی فائیو میں فور ہو گیا ہے اس کے بعد تھری ہو گیا ہے ٹی سکس ٹی سیون میں ٹو ہو گیا ٹی سیون اور ٹی ایٹ میں ون ہو گیا اور ٹی ایٹ ٹی نائن میں اگر آپ دیکھیں ایف زیرو جو ہے زیرو ہے F one output zero ہے اور F two output zero ہے تو یہ آخری والی اسٹیٹ ہے زیرو زیرو زیرو اگر اس کے بعد آگے جائیں ٹی نائن کے بعد تو یہ تینوں آؤٹ پٹ جو ہیں واپس میں آ جائیں گے دیٹ مینس یہ جو تھری بیٹ ڈاؤن کاؤنٹر ہے یہ ریسائکل کر لیا جب یہ لیسٹ کاؤنٹ پہ زیرو زیرو زیرو پہ پہنچتا ہے ابھی ہم نے three bit asynchronous down counter دیکھا بیسکلی اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر میں فرق اتنا ہے کہ اپ کاؤنٹر میں جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ ہم اگلے والے فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ پہ کنیکٹ کر رہے ہیں ڈاؤن کاؤنٹر میں جو کیو بار آؤٹ پٹ ہے وہ ہم اگلے والے کلاک فلپ فلپ کے کلاک ان پٹ پہ کنیکٹ کر رہے ہیں سو ڈاؤن کاؤنٹر بیسکلی ایک میکسیمم کاؤنٹ سے نیچے کی طرف کاؤنٹ کر رہا ہے اور جب منیمم کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے زیرو زیرو زیرو پہ واپس ریسرکولیٹ ہو جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈ این کاؤنٹر ہم بنا سکتے ہیں using a down counter basically yes ہم بالکل بنا سکتے ہیں اب کاؤنٹر جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ ماڈ اینڈ کاؤنٹر کسی ٹائپ کا بنا سکتے ہیں سکسٹین سکسٹین ماڈ کاؤنٹر ہے ہم ماڈ ٹین بنانا چاہیں تو بیسکلی ایک اینڈ گیٹ یوز کریں گے جس سے کاؤنٹر uh, کو ریسیٹ کر رہے ہیں اسی طرح ڈاؤن کاؤنٹر میں لیٹ سپوز ہمارے پاس یہی تھری بٹ والا جو ڈاؤن uh, کاؤنٹر ہے ہم اس کو ماڈ تھری کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں so basically mod three means تین یونیک اسٹیٹس کاؤنٹ کرے گا سو so, پہلی اسٹیٹ کیا ہوگی ون ون ون ہوگی اس کے بعد جو ہے ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا پہ چلا جائے گا اس کے بعد جو تیسری اسٹیٹ ہے تو یہ تین اسٹیٹس اسٹیٹ کاؤنٹ کر لی اس کے بعد کہاں جانا چاہیے بیسکلی اس کو ریسٹ ہو جانا چاہیے اس کو ریسائکل کر جانا چاہیے ون ون ون پہ سو so, باری باری یہ one one one one one zero اور ون زیرو ون یہ تین جو اسٹیٹ ہے بار بار ریپیٹ کرے گا بیسکلی یہ بنائیں گے کیسے اب اگر آپ ریکال کریں اب کاؤنٹر میں جب ہم نے ڈیکیٹ کاؤنٹر کی بات کی تھی تو ڈیکیڈ کاؤنٹر میں ہم نے بتایا تھا کہ زیرو سے نائن تک کاؤنٹ کرتا ہے جو ہی وہ ون زیرو ون زیرو جو ٹینتھ اسٹیٹ ہے اس پہ پہنچتا ہے تو ہم اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں ایک اینڈ گیٹ لگایا ہوا تھا اس کی مدد سے اب یہ کیونکہ ڈاؤن کاؤنٹر ہے تو ہم نے اس کو ریسیٹ زیرو زیرو پہ نہیں کرنا ہم نے اس کو maximum count value one one one پہ کرنا ہے تو بیسکلی کیا کریں گے جو ایک اینڈ گیٹ یا نینڈ گیٹ کوئی بھی کمبنیشن لگائیں گے جو ہی یہ فورتھ اسٹیٹ پہ جا رہا ہے that means one zero one تو ویلڈ اسٹیٹ ہے ون زیرو زیرو پہ گیا اس کی وجہ سے ہم جو ہے کاؤنٹر کو سیٹ کریں گے ریسیٹ نہیں کر رہے سیٹ کر رہے ہیں سیٹ سے وہی اے سنکونس ان پٹس کو استعمال کریں گے پری سیٹ جو ان پٹ ہے اس سے ہم اس کاؤنٹر کو تھری بٹ کاؤنٹر کو one one one output پہ سیٹ کر دیں گے آئیے دیکھتے ہیں ایک ڈاؤن کاؤنٹر جو ایک ماڈ این پہ ہم نے کنفیگر کیا ہوا ہے اس کے سرکٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کام کیسے کرتا ہے جو سرکٹ دکھایا گیا ہے یہ ایک ماڈ فائیو ڈاؤن کاؤنٹر کا ہے اگین وہی تین فلپ شاپس ہیں تینوں کے ان پٹ جو ہیں پرمنٹلی لاجک ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پہلا جو فلپ شاپ ہے اس میں ڈائریکٹ کلاک اپلائی کی ہوئی ہے باقی جو دو فلپ شاپس ہیں ان میں جو کلاک سگنل آ رہا ہے وہ اس سے پہلے والے فلپ شاپ سے آ رہا ہے اور کیو بار جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہوا ہے اوپر کی طرف ایک نینڈ گیٹ نظر آ رہا ہے جس کے تین ان پٹ جو ہیں جو پہلا والا فلپ شاپ ہے اس کا کیو بار ان پٹ کنیکٹڈ ہے دوسرا جو فلپ فلاپ ہے اس کا کیو جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹڈ ہے نین گیٹ کے ساتھ اور جو تیسرا فلپ فلاپ ہے اس کا بھی کیو بار کنیکٹڈ ہے نین گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ اب نین گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے پری سیٹ سگنل جو ہے جو ایکٹیو لو سگنل ہے اور اے سنکونس سگنل ہے اب بیسکلی یہ کام کیا کرتا ہے یہ جو ہے انیشل کاؤنٹ جو ہے یہ سیٹ کر دیا ون ون ون پہ جو ہی کلاک پلس آئی یہ کاؤنٹ کرے گا نیچے کی طرف سو ون ون ون سے یہ ہو جائے گا ون ون زیرو کی طرف اسی طرح نیکسٹ کلاک پلس پہ یہ ون زیرو ون پہ جائے گا اسی طرح فور پہ اینڈ سو ون اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس اسٹیٹ پہ ریسیٹ ہو رہا ہے اب جیسے کہ ہم نے دیکھا نینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ پہلے والے فلپ فلپ کا کیو بار کونیکٹڈ ہے دوسرے کا کیو کونیکٹڈ ہے اور تیسرے کا کیو بار کونیکٹڈ ہے دیٹ مینس کیو بار جب ون ہوگا پہلے والے فلپ فلپ کا دوسرے کا کیو جب ون ہوگا اور اسی طرح تیسرے فلپ فلاپ کا کیو بار جب ون ہوگا تب نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا سو so زیرو کی وجہ سے یہ تینوں فلپ فلوپس ریسیٹ ہو جائیں گے بلکہ پری سیٹ ہو جائیں گے ون ون ون اسٹیٹ پہ سو so یہ کس اسٹیٹ پہ پری سیٹ ہو رہا ہے دیٹ مینس پہلا فلپ فلوپ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو دوسرے فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ ون ہو تیسرا فلپ فلوپ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو آئیے ذرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس کی مدد سے اس کو اس کی ورکنگ کو سمجھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام میں انٹرول ٹی ون پہ اگر دیکھیں جو تھری بیٹ ڈاؤن کاؤنٹر ہے وہ اسٹیٹ ون ون ون پہ سیٹ ہوا ہوا ہے ایف زیرو جو ہے وہ ہے بھی ون ہے اور ایف جو ہے ہے وہ بھی انٹرول ٹی پہ وہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے سو ایف زیرو جو ہے وہ زیرو ہو گیا ایف ون جو ہے وہ ون ہے ایف ٹو بھی ون ہے اسی طرح یہ ڈاؤن کاؤنٹ کرتا ہوا ٹی فائیو انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ٹی فائیو پہ ایف زیرو ون ہے ایف ون بھی ون ہے ایف ٹو جو ہے وہ زیرو ہے ٹی فائیو انٹرول تک جو ہے پانچ اسٹیٹ اس نے کاؤنٹ کر لیے اب ٹی سکس انٹرول پہ جو ایف ناٹ ہے وہ ہائی سے لو جا رہا ہے ایف ون جو ہے وہ ہائی سے ہائی پہ ہی رہ رہا ہے اور اسی طرح جو ایف ٹو ہے وہ لو سے لو پہ ہی رہ رہا ہے اب اگر نینڈ گیٹ کو دیکھیں اس پہ ایف ناٹ انپٹ کنیکٹڈ ہے ایف ون انپٹ کنیکٹڈ ہے اور ایف ٹو پٹ کنیکٹڈ ہے اب ایف ناٹ ان پٹ کو دیکھیں وہ ٹائم انٹرول ٹی سکس پہ لو سے ہائی جا رہا ہے so that means NAND gate کا ایک ان پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا اسی طرح ایف ون ان پٹ جو ہے وہ بھی گیٹ کے کے ان پٹ ساتھ کنیکٹڈ ہے the second input of the NAND gate also becomes one logic one ہو گیا اسی طرح ایف ٹو بار کو دیکھیں وہ بھی ون ہے ٹی سکس انٹرول کے فورن بعد so that means NAND gate کا تیسرا ان پٹ بھی ون ہو گیا سو نینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا زیرو ہو جائے گا زیرو سے یہ جو تینوں فلپ ہیں یہ پری سیٹ ہو رہے ہیں ون ون ون پہ سو ٹی سکس انٹرول کے تھوڑی دیر بعد دیکھیں ایف ناٹ جو ہے وہ بھی ون ہو گیا ایف ون جو ہے پہلے بھی ون تھا وہ ون ہی رہے گا اور اسی طرح ایف ٹو جو تھا وہ زیرو تھا اور وہ ون ہو گیا اب ٹی سیون انٹرول پہ کیا ہوگا بیسکلی جو ہی کلاک پلس آیا تو یہ ون ون ون اسٹیٹ سے ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا ون ون زیرو پہ جانا چاہیے وہی نظر آ رہا ہے ایف زیرو جو ہے وہ زیرو ہو گیا ایف ون جو ہے وہ لاجک ہائی ہی ہے ایف ٹو بھی لاجک ہائی ہے اسی طرح ٹی ایٹ انٹرول پہ اگین ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا سو ڈاؤن کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں ایف زیرو پہ ون ہو گیا ایف ون پہ زیرو ہو گیا اور ایف ٹو پہ بھی ون ہے ابھی ہم نے ایک ڈاؤن کاؤنٹر دیکھا جس کو ہم نے ایک ماڈ 5 کے طور پہ کنفیگر کیا تھا بیسکلی اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب بھی آپ جو اسٹیٹ ریچ کر گئے جس سے آپ نے ریسائکل کرنا ہے تو ریسائکل پہ آپ نے اس کو پری سیٹ کرنا ہے کلیئر نہیں کرنا سو پری سیٹ کر کے اس کو ون ون ون پہ سیٹ کر دینا ادھر سے دوبارہ سے وہ ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا آئیے بات کرتے ہیں سنکونس کاؤنٹرس پہ اے کاؤنٹرز میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ بڑا کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں اے کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ پروپگیشن ڈیلے کیونکہ وہ جو کلاک سگنل ہے وہ سر آپ نے پہلے فلپ فلپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے باقی فلپ فلپس کو جو کلاک مل رہا ہے وہ پہلے سے گزرے گا پھر دوسرے سے گزرے گا تیسرے سے انسوان اب اس کی وجہ سے پروپگیشن ڈیلے ہر ایک کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تھوڑی دیر بعد چینج ہوگی تو اب اگر آپ نے دس فلپ فلپس کنیکٹ کیے ہوئے ہیں تو دسویں پہ کافی پروپیگیشن ڈیلے کے بعد کلاک ملے گا سو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان پٹ چینج ہو گیا اور آؤٹ پٹ کافی دیر کے بعد ہو رہا ہے سو لارج جو کاؤنٹرز ہیں using asynchronous flip flops آپ استعمال نہیں کر سکتے نہیں بنا سکتے بیسیکلی اے سنکونس کاؤنٹرز آپ نہیں بنا سکتے جو ملٹیپل بٹس کاؤنٹ کریں دوسری ہم نے بات کی تھی اگر فریکوینسی بڑھا دیں جو کلاک ان پٹ سگنل ہے اس کی فریکوینسی جب بڑھا دیں گے اور فریکوینسی جو ہے کلاک جو سگنل ہے اس کا سائیکل ٹائم جو ہے وہ لیس ہو جائے پروپیگیشن ڈیلے سے تب بھی یہ کاؤنٹر کام نہیں کریں گے اس کا حل کیا ہے basically synchronous counters synchronous counters میں جتنے بھی فلپ فلوپس ہیں آپ بڑا کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ فلپ فلوپس کنیکٹ کر دیں گے اگر چھوٹا کاؤنٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑے فلپ فلوپس کنیکٹ کریں گے بیسکلی جتنے بھی فلپ شاپس ہیں ان ساروں کے کلاک انپٹس ہیں وہ اکٹھے کونیکٹڈ ہیں سو دیٹ مینس جو ہی کلاک سگنل آپ بھیجتے ہیں وہ ساروں کو سائملٹینئسلی ملے گا تو سائملٹینیسلی سارے جو فلپ شاپس ہیں وہ ٹریگر ہوں گے اب آپس میں فلپ فلپس کیسے کونیکٹڈ ہیں اے سنکونس کے کیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنے بھی فلپ شاپس ہیں ان کے جے کے ان پٹس جو ہیں وہ پرمانٹلی ہم نے ون کے ساتھ کونیکٹ کیے ہوئے جوڑے ہوئے ہیں سو بیسکلی ہر جو فلپ فلپلاپ ہے وہ ٹاگل کرتا ہے جو ہی آپ کلاک uh, ملتی ہے اسے وہ ٹاگل کر رہا ہوتا ہے ون سے زیرو زیرو سے ون کے کیس میں جو دوسرا والا فلپ فلوپ ہے اس کا جو ان پٹ ہے جے کے ان پٹ ہے وہ پہلے والے کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیو جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے جے اور کے کے ساتھ سو دیٹ مینس جو ہی پہلے والے فلپ فلوپ کو اور دوسرے والے فلپ فلوپ کو اکٹھا کلاک ملا پہلا والا فلپ فلوپ جو ہے وہ ٹاگل کرے گا کیونکہ پہلا جو فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ جے کے ان پٹ جو ہیں وہ ون ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو so, پہلا والا فلپ فلوپ جو ہے ون سے زیرو جائے گا یا زیرو سے ون جائے گا اب یہ کیونکہ پہلے والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ دوسرے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, اگر وہ ون ہے تو دوسرا فلپ فلپ بھی ٹاگل کر جائے گا اگر زیرو ہے تو وہ ٹاگل نہیں کرے گا وہی اسٹیٹ رہنے دے گا اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دو فلپ فلپ پہ یا ٹو بیڈ جو سنکونس کاؤنٹر ہے یہ کیسے بنایا گیا اور اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام پہ ذرا خاص توجہ دینی پڑے گی کیونکہ سمجھنے میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے as compare to asynchronous flip flop کے ٹائمنگ ڈائگرام سے آئیے دیکھتے ہیں ٹو بیڈ سنکونس کاؤنٹر کا سرکٹ اس میں دو جے کے فلپ فلوپس ہیں پہلے والا جو جے کے فلپ فلوپ ہے اس کے جو دونوں ان این کے اس کو پرمنٹلی ون کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا لاجک ون کے ساتھ دوسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کے جو دو جے کے ان پٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے اور ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے پہلے والے فلپ فلوپ کے کیو آؤٹ پٹ کے ساتھ سو so, کیو اگر ون ہوگا تو دوسرا والا فلپ فلپ آؤٹ پٹ پہ ٹاگل کر جائے گا اگر پہلے والا فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ جو ہے ایف ناٹ وہ زیرو ہے سو دوسرا والا فلپ فلپ جو ہے اس کا ایف ون آؤٹ پٹ وہ وہی رہے گا جو پہلے تھا کلاک پہ اگر آپ دیکھیں کلاک سگنل جو ہے دونوں کلاک ان پٹس کے ساتھ اکٹھا کنیکٹڈ ہے سو so, ایک سنگل کلاک سائملٹینیسلی دونوں کو ایک ہی وقت میں ٹریگر کر رہا ہے اب آئیے اس کی ذرا ورکنگ دیکھتے ہیں with the help of a timing diagram یہ جو ٹو بٹ سنکونس کاؤنٹر ہے یہ نیگیٹو ٹریگرڈ بھی ہو سکتا ہے اور پوزیٹو ٹریگرڈ بھی ہو سکتا ہے ادھر جو ڈائگرام ہے وہ basically negative two bit synchronous counter کا ہے اوپر کلاک جو ان پٹ دکھایا ہے وہ ہائٹ ٹو لو جب ٹرانزیکشن ہوتا ہے تب یہ جو فلپ فلپس ہیں اپنی اسٹیٹ چینج کرتے ہیں اب اگر ایف ناٹ آؤٹ پٹ پہ دیکھا جائے ٹی ون انٹرول پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون ہو گیا اسی طرح ٹی ٹو انٹرول پہ ہائی ٹو لو جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کلاک کی اس وقت اگین ٹاگل کرے گا ون سے زیرو پہ اور اسی طرح ہر ٹائم انٹرول پہ ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ وہ ون سے زیرو ہو رہا ہے یا زیرو سے ون ہو رہا ہے یہ بیسکلی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جے کے ان پٹ جو پہلے فلپ فلپ کے وہ ون کے ساتھ کنیکٹڈ uh, ہیں سو جے کے کا جو فنکشن ٹیبل uh, اگر آپ کو یاد ہو اس میں ون ون ان پٹ پہ آؤٹ پٹ ٹاگل کر رہا ہے اب اگر آپ ایف ون آؤٹ پٹ پہ دیکھیں اب ٹی ون انٹرول پہ جو ہی سیکنڈ فلپ فلوپ کو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ہائی ٹو لو اس وقت جے کے ان پٹ پہ بیسکلی کیا ہے وہ ابھی ون نہیں ہوا کیونکہ ان پٹ پہ ابھی زیرو ہوا ہے کیونکہ پہلا جو فلپ فلوپ ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ ہے ابھی تھوڑا اس کو دیر لگے گی آؤٹ پٹ چینج ہونے میں کیونکہ propagation delay that means T one interval پہ جو ہی کلاک ملا پہلے والے فلپ فلوپ کو اور دوسرے والے فلپ فلوپ کو پہلے والے فلپ فلوپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ تھوڑی دیر بعد چینج ہوگا due to that propagation delay اس سے پہلے جو ہے فلپ فلوپ ٹو کے ان پٹ پہ زیرو ہے جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ اس کا زیرو رہے گا اس طرح ٹی ٹو انٹرول پہ اگر دیکھیں ٹی ٹو انٹرول پہ جے کے ان پٹ جو ہے سیکنڈ فلپ فلوپ کا وہ ون ہے اب جو ہی کلوک ٹرانزیکشن ہوئی ٹی ٹو انٹرول پہ پہلے والا فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ چینج ہو گیا اب یہ جو چینج ہے تھوڑی دیر کے بعد ملے گا due to the propagation delay of flip flop one اب یہ کیونکہ تھوڑی دیر بعد ملے گا جو دوسرا فلپ فلوپ ہے اس کا ان پٹ اس وقت ون تھا سو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو جائے گا زیرو سے ون چلا جائے گا اسی طرح اگر آپ ٹی تھری انٹرول پہ دیکھیں پہلا جو فلپ فلپ ہے اس کا تو آؤٹ پٹ چینج ہو رہا ہے اب ٹی تھری انٹرول پہ دوسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا ان پٹ جو ہے وہ زیرو پہ ہے جو ہی کلاک آئی آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو پہ ہی رہے گا کیونکہ دونوں ان پٹ زیرو زیرو پہ ہیں اسی طرح ٹی فور انٹرول پہ اگر دیکھیں دوسرا جو فلپ فلپ ہے اس کا ان پٹ جو ہے لاجک ون پہ ہے جو ہی ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہوئی کلاک پہ وہ اسٹیٹ اپنی چینج کر لے گا ہائی سے لو کی طرف اسی طرح T five T six T seven and T eight and twelve پہ depending on the input of the second flip flop اس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے اب اگر آپ اس کی کاؤنٹ ویلو دیکھیں یہ ٹو بٹ کاؤنٹر کیسے بنا بیسکلی ٹی ون سے ٹی ٹو انٹرول تک ایف ناٹ جو ہے وہ ون ہے ایف ون جو ہے زیرو ہے ٹی ٹو سے ٹی تھری انٹرول پہ ایف زیرو جو ہے آؤٹ پٹ وہ زیرو ہو گیا اور ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے ٹو ہو گیا سو پہلا کاؤنٹ جو تھا T one T two interval میں ون تھا اب ٹو ہو گیا اسی طرح T three T four interval میں دیکھیں یہ تھری کاؤنٹ ہو گیا T four T five interval میں دونوں آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو زیرو ہو گئے تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کاؤنٹ زیرو اسی طرح T five T six interval میں ایف زیرو ون ہو گیا ایف ون زیرو ہے یہ واپس ریسائکل ہو گیا زیرو زیرو سے دوبارہ سے ون ہو گیا اسی طرح T six T seven interval میں ٹو کاؤنٹ کر رہا ہے اور T seven T eight interval میں تھری کاؤنٹ کر رہا ہے ابھی ہم نے ٹو بٹ سنکونس کاؤنٹر دیکھا اگین بڑا سمپل ہے پہلا جو فلپ شاپ ہے اس کے دونوں جے کے ون کے ساتھ پرماننٹلی کنیکٹ کیے ہیں دونوں کی کلاکس اکٹھی ہم نے کنیکٹ کیے ہیں اور جو سیکنڈ فلپ شاپ ہے اس کے جے کے ان تو آپس میں کنیکٹڈ ہیں پر وہ ون کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیے ہم نے پہلے والے فلپ شاپ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیے اب اگر ہم بات کریں تھری بٹ فلپ شاپ کی تھری بٹ فلپ فلپ میں آف کورس تین فلپ فلپس ہوں گے ان کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے بیسکلی پہلا والا جو فلپ فلپ ہے اس کے دونوں جے کے ان پٹ جو ہیں وہ ون کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے دیٹ مینس پہلا والا جو فلپ فلپ ہے وہ ہر کلاک ٹرانزیکشن میں ٹاگل کر رہا ہے one zero zero one one zero zero one ہو رہا ہے اس میں تو بیسکلی اس کے ان پٹس جو ہیں جے کے وہ ون پہ ہی رہیں گے دوسرا جو فلپ فلپ ہے وہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا جو جے کے ان پٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور وہ کنیکٹ ہوئے ہیں پہلا والا فلپ فلپ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کلاک دونوں کی مشترکہ ہے سائملٹینیس کلاک سگنلس دونوں کو مل رہے ہیں سائملٹینیسلی ٹریگر ہو رہے ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں تیسرے فلپ فلپ کی وہ کیسے کنیکٹ کریں گے کیا جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کا بھی جے کے جو ان پٹ ہے آپس میں کنیکٹ کر کے دوسرے والے فلپ فلپ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے بیسکلی اس طرح نہیں ہوگا اس میں جس طرح ہم اے سنکونس میں کر رہے ہیں ایک بڑا ریگولر سا اسٹرکچر ہے سنکونس کاؤنٹرس میں اس طرح ہم کنیکٹ نہیں کریں گے اگر آپ سرکٹ ڈائگرام کو دیکھیں ابھی ہم دیکھیں گے بھی جو تھرڈ فلپ فلپ ہے اس کا جو ان پٹ ہے جے کے ان پٹ وہ آپس میں تو کنیکٹ ہے پر وہ ایک اینڈ گیٹ کے تھرو کنیکٹ ہوا ہوا ہے اور اینڈ گیٹ کے جو ان پٹس آ رہے ہیں وہ بیسکلی آ رہے ہیں پہلے والا جو فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ اور دوسرے والا فلپ فلاپ ہے اس کا آؤٹ پٹ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اینڈ گیٹ کیوں ہم یوز کر رہے ہیں دیکھیں جو تیسرا فلپ فلاپ ہے وہ ٹاگل ہوگا جب بھی اس کے ان پٹ جو ہیں وہ ون ہوں گے اس میں اب ون ٹاگل uh, ہم کب کروائیں گے جب پہلے دو جو فلپ لاپس ہیں وہ کاؤنٹ کر گئے ون ون پہ بیسکلی اگر تین فلپ فلپلاپ کو دیکھیں تو اسٹیٹ ہوگی one one zero that means three اب تھری کے بعد نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ فور ہونی چاہیے تو پہلے جو دو فلپ فلپلاپس ہیں ان کی آؤٹ پٹ زیرو ہو جانی چاہیے اور جو تیسرا فلپ لاپ ہے اس کی اسٹیٹ ون ہو جانی چاہیے اب پہلے جو اسٹیٹ ہے وہ زیرو ہے زیرو سے ون کیسے ہوگی اگر تیسرے والے فلپ فلپ کے ان پٹ پہ دونوں جو جے کے ان پٹس ہیں وہ ون پہ ہوں اب ون ہم کیسے بنا رہے ہیں اب پہلے دو فلپ فلپس ہیں ان کے آؤٹ پٹ ون ہے سو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا ون ہوگا سو جو ہی ایک کلاک پلس آئی جے کے ان پٹ جو ہیں تیسرے والے فلپ فلپ کے جو کہ اینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ون پہ ہیں سگنل آیا اس کی اسٹیٹ زیرو سے ون پہ چلی جائے گی اور جو دو پہلے فلپ فلوپس ہیں ان کی اسٹیٹ ون سے زیرو کی طرف جا رہی ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں یہ سرکٹ ڈائگرام اس کا اور اس کا ٹائمنگ ڈائگرام بھی دیکھتے ڈائگرام میں ایک تھری بٹ سنکرونس کاؤنٹر دکھایا گیا تین فلپ فلوپس ہیں پہلا اور دوسرا اسی طرح کنیکٹڈ ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا ٹو بٹ فلپ کے کیس میں تیسرا جو فلپ فلوپ ہے اس کے جے کے ان پٹس واپس میں کنیکٹ ہوئے ہیں اور اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا اینڈ گیٹ کا ایک ان پٹ جو ہے وہ ایف ناٹ ہے جو کہ پہلے والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے اور دوسرا ان پٹ جو ہے وہ ایف ون ہے جو کہ دوسرے والے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے اب جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اب تیسرا والا فلپ فلوپ جو ہے ایف ٹو اگر اس کی آؤٹ پٹ سیٹ زیرو ہے وہ ون تبھی ہوگی جب جے اور کے ان پٹ ون ہوں گے جے اور کے ون کب ہوں گے جب اینڈ گیٹ کے دونوں ان پٹ ایف ناٹ اور ایف ون جو ہیں دونوں ون ہوں اگر ان میں سے کوئی بھی ایک زیرو ہو تو آؤٹ پٹ ون نہیں ہوگا سو تیسرا فلپ فلپ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج نہیں کرے گا آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام ٹائمنگ ڈایاگرام میں کلاک ان پٹ دکھایا گیا ہے جو کہ تینوں فلپ فلپس کو سائملٹینسلی ٹریگر کر رہا ہے ایف ناٹ آؤٹ پٹ دکھایا گیا ایف ون آؤٹ پٹ دکھایا گیا اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ دکھایا گیا اور ایف ٹو کا آؤٹ پٹ دکھایا گیا اب ٹی ون ٹائم انٹرول سے اگر آپ دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے اور ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب کیونکہ اینڈ گیٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایف ناٹ آؤٹ پٹ پہ اور ایف ون آؤٹ پٹ پہ تو اس کا بھی آؤٹ پٹ زیرو ہے اب ٹی ٹو انٹرول پہ اس نے کاؤنٹ کیا دوسری اسٹیٹ پہ ایف ناٹ زیرو ہو گیا ایف ون ون ہو گیا ایف ٹو بھی زیرو ہو گیا سو so یہ ون سے کاؤنٹ کر دیا اس نے ٹو پہ ٹی تھری انٹرول پہ یہ کاؤنٹ کر رہا ہے تھری پہ ایف ناٹ اور ایف ون جو دونوں ہیں وہ ون ہو گئے اب نیکسٹ ڈیٹ جو ہے ایف ایف ناٹ اور ون جو ہے زیرو ہو جانا چاہیے اور ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے جو کہ زیرو ہے اس کو ون پہ ہو جانا چاہیے جیسے کہ پہلے بتایا یہ زیرو سے ون تبھی ہوگا جب تیسرا فلپ فلپ جو ہے اس کے ان پٹ ون ہو اب اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کو دیکھیں وہ ون ہو رہا ہے T three T four interval میں سو so, جو ہی اب کلاک پلس آئے گی تیسرا جو فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ ون ہے سو so, وہ ٹاگل ہو گیا زیرو سے ون کی طرف چلا گیا so T four T five interval میں F F zero zero zero out out put put ہو گیا ون ہے اور F two output one ہو گیا یہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے زیرو زیرو ون جو کہ فور ہے اسی طرح T five T six interval میں ایف ناٹ ٹاگل ہو گیا زیرو سے ون چلا گیا ایف ون جو ہے وہ زیرو تھا زیرو ہی ہے ایف ٹو آؤٹ پٹ اس کے بھی کوئی چینج نہیں آیا سو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے state five T six T seven interval میں ایف زیرو جو ہے وہ ون سے زیرو ہو گیا ایف ون جو ہے وہ زیرو سے ون ہو گیا اور اسی طرح ایف ٹو جو ہے وہ ون سے ون ہی رہا یہ جو ہے سکس اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے one one zero F two one ہے ایف ون ون ہے اور ایف زیرو زیرو ہے اسی طرح T seven T eight interval میں اگلی اسٹیٹ کاؤنٹ کر رہا ہے جو اسٹیٹ سیون ہے تینوں آؤٹ پٹ جو ہیں ون ون ون ہے اسی طرح اگر ٹی ایٹ کے بعد دیکھیں ٹی ایٹ میں اگر آپ دیکھیں ایف زیرو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے اور ایف ون آؤٹ پٹ وہ بھی ہے اب اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا بیسکلی وہ بھی ون ہو جائے گا اب تیسرا جو فلپ فلپ ہے اس کے جے کے ان پٹ دونوں ون ہو گئے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن uh, ہوئی ٹی ایٹ پہ سو آؤٹ پٹ اس کا ون سے زیرو ہو جائے گا ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے ون سے زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح F naught F one output جو ہے وہ ویسے ہی خود سے زیرو پہ جا رہے ہیں سو یہ ریسائکل ہو گیا one one one state state سے زیرو زیرو زیرو پہ چلا گیا ابھی ہم نے تھری کاؤنٹر کا سرکٹ دیکھا اس میں ہم نے بتایا کہ ایک AND gate two input AND gate use کر رہے ہیں جس کے ان پٹس کے ساتھ ایف زیرو ایف ون پٹ آؤٹ پٹس کنیکٹڈ ہیں سو جو ہی دونوں ون ہوتے ہیں تو تیسرا فلپ فلپ جو ہے اپنی اسٹیٹ چینج کر دے گا زیرو سے ون ہو جائے گا یا ون سے زیرو ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں four bit flip flop synchronous flip flop بنایا جائے تو اس میں کیا ہوگا جو چوتھا فلپ فلپ ہے وہ بیسکلی ہم ماڈ سکسٹین کاؤنٹر کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو دیٹ مینس وہ زیرو زیرو زیرو زیرو سے اسٹارٹ ہوگا اور ون ون ون ون تک جائے گا ون ون ون ون تک پہنچ کے پھر دوبارہ سے ریسائکل ہو جائے گا دوبارہ سے count zero zero zero zero سے شروع کر دے گا چوتھا جو فلپ فلوپ ہے بیسکلی پہلے جو آٹھ اسٹیٹس ہیں زیرو سے لے کے سیون تک اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے زیرو رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایٹ سے لے کے ففٹین تک اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو جاتا ہے سو بیسکلی پورے اکاؤنٹ سیکوینس میں جو سکسٹین اسٹیٹس ہیں وہ بیچ میں جا کے زیرو سے ون ہو رہے اور جب اینڈ پہ پہنچتا ہے ون سے دوبارہ زیرو ہو رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں جب وہ زیرو سے ون ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے جب اسٹیٹ سیون تک کاؤنٹ ہو گیا کر لیا سیون سے جب ایٹ جائے گا تو وہ زیرو سے ون ہوتا ہے اب اسٹیٹ سیون کو اگر آپ دیکھیں ایف زیرو جو پہلا والا فلپ فلپ ہے دوسرا والا فلپ فلپ اور تیسرا والا فلپ فلپ اس کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہے تینوں پہ ون ہے اب جب آٹھواں اسٹیٹ پہ جائے گا اس میں تینوں جو فلپ فاپس ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی اور جو چوتھا فلپ فلپ ہے اس کی آؤٹ پٹ ون ہو جائے گی سو دیٹ مینس جب بھی تینوں پہلے والے فلپ فلپ ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ ون ہو کلاک پلس آئی تو چوتھا فلپ شلپ جو ہے اس کو اسٹیٹ اپنی چینج کر دینی چاہیے سو بیسکلی چوتھا فلپ شاپ جو ہے اس کے جے کے ان پٹس آپس میں کنیکٹڈ ہیں اس پہ اگر ہم ون اپلائی کریں اس کو ٹریگر کریں کلاک سگنل دیں تو وہ اسٹیٹ چینج کرے گا اب ون کیسے لے کے آئیں گے ہمیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایف زیرو ایف ون اور ایف ٹو جو ہے وہ تینوں ون پہ ہیں سو بیسکلی اگر ایک three input AND gate استعمال کریں اور اس کے جو ان پٹس ہیں وہ F zero F one F two کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو آؤٹ پٹ اس کا اینڈ گیٹ کا کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا اب اس کا جو آؤٹ پٹ ہے چوتھے فلپ فلپ جو ہے اس کے جے کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جو ہی کلاک پلس آئی وہ ٹریگر ہو جائے گا اور اپنی اسٹیٹ زیرو سے ون کر دے گا اب دیکھتے ہیں جو آخری اسٹیٹ ہے ون ون ون ون تب بھی نیکسٹ کلاک پلس پہ جو کاؤنٹر ہے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ ہو جانا چاہیے دیٹ مینس چوتھا جو فلپ فلپ ہے وہ اپنا آؤٹ پٹ جو ہے ون سے زیرو پہ چینج کر رہا ہے اس کیس میں بھی جو تینوں پہلے والے فلپ شاپ ہیں F zero F one F two ان کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہے ون ون ون ہے وہی اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ کیا ہو گیا ون ہو گیا کلاک پلس آیا اب کیونکہ ون ہے اسٹیٹ اس کا پریویس اسٹیٹ ون ہے تو نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہوگا زیرو ہو جائے گا سو آئیے دیکھتے ہیں اس کا circuit diagram so four bit synchronous counter میں جو چوتھا فلپ شاپ کونیکٹ کر رہے ہیں اس کو ایک three input AND gate کی مدد سے کونیکٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھیں اس کا سرکٹ ڈائگرام میں ایک four bit synchronous binary counter دکھایا گیا پہلے جو تھری فلپ شاپس ہیں وہ تو وہی تھری بٹ کاؤنٹر والا سرکٹ ہے جس میں ایک اینڈ گیٹ یوز کیا ہوا ہے آئیے کانسنٹریٹ کرتے ہیں جو چوتھا فلپ شاپ ہے اس کو کیسے کنیکٹ کیا گیا چوتھا جو فلپ شاپ ہے اس کے جے کے ان پٹس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور وہ کنیکٹ ہوئے ایک دوسرے اینڈ گیٹ کے ساتھ اس اینڈ گیٹ کے جو دو ان پٹس ہیں ایک تو ایف ٹو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے پہلے والے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اب پہلے والے اینڈ گیٹ کا جو ان پٹ ہے وہ بیسکلی ایف زیرو اور ایف ون ہے سو دیٹ مینس پہلے والے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ہے ایف زیرو اور ایف ون کا اب جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے اس کے ان پٹ پہ پروڈکٹ آ رہا ہے ایف زیرو اور ایف ون کا سو آؤٹ پٹ جو ہوگی اس کی وہ ہوگی product F zero F one and F two کی ابھی ہم نے چار بٹ سنکونس کاؤنٹر دیکھا اس میں آخری جو فلپ فلوپ ہے چوتھا جو فلپ فلوپ ہے اس کو ہم باقی تین فلپ فلوپ سے کنیکٹ کر رہے ہیں ایک three input and gate کی مدد سے ابھی آپ کو کنفیوزنگ لگ رہا ہوگا کہ سنگونس کاؤنٹر میں ہم اینڈ گیٹس کیوں یوز کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹلی جو ہیں جے کے ان پٹ سارے فلپ فلپلوپس کے وہ ون کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ کرتے تھے جیسا کہ ہم نے اے سنگونس کے کیس میں کیا تھا بیسکلی اگر آپ دونوں سرکٹس کو اے سنکونس کاؤنٹر جو ہے فور بیٹ اور سنکونس کاؤنٹر uh, جو ہے فور بیٹ کا سامنے رکھیں ان کے ٹائمنگ ڈائگرامس دیکھیں uh, تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر ہم سنکونس میں چاروں فلپ فلاپ کے جے کے ان پٹس پرمنٹلی ون کے ساتھ کر دیں اس میں تو پھر کیا ہوگا بیسکلی اب کیونکہ چاروں کو سائملٹینیسلی ہم کلاک پلس دے رہے ہیں تو ہر کلاک پلس میں جو چاروں فلپ فلاپس ہیں وہ ٹاگل کریں گے اپنی اسٹیٹ اب اگر چاروں ہر ٹائم انٹرول پہ ٹاگل کر رہے ہیں تو وہ کاؤنٹ پراپرلی نہیں کریں گے وہ بائنری جو کاؤنٹ ہے زیرو سے ون ون سے ٹو تھری وہ نہیں ہوگا اس میں اے سنکونس میں کیوں پراپر کاؤنٹ کر رہے ہیں بیسکلی اگر اے سنکونس میں جو ہم کلاک انپٹ دے رہے ہیں وہ سنکونس نہیں ہے بیسکلی ساروں کو ایک کلاک نہیں دے رہے دوسرا فلپ فلپ جو ہے اس کی کلاک جو ہے پہلے والے سے آ رہی ہے اب ہم اگر نیگیٹو ایش فلپ فلپلوپس کی بات کر رہے ہیں uh, جو اے سیکونس کاؤنٹر ہے وہ نیگیٹو ایش ٹریگڈ فلپ فاپ ہے کاؤنٹر uh, ہے تو جو سیکنڈ فلپ فلپلوپ ہے وہ بیسکلی اگر اس کے ان پٹ پہ ہائی سے لو ٹرانزیکشن ہو رہی جو کہ پہلے والے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ سے آ رہی ہے اس کی اسٹیٹ لیٹ سے ون ہے وہ زیرو ہوگی تو ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی اس وقت جو سیکنڈ فلپ فلوپ ہے وہ اپنی اسٹیٹ چینج کرے گا کیونکہ اس کے ان پٹ پہ دونوں ون ون ہیں اگر پہلا والا فلپ فلپ ہے اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ زیرو ہے اور وہ چینج ہو رہا ہے ون پہ تو دوسرا فلپ فلاپ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ چینج نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی کلاک پہ وہ low to high positive transaction ہو رہی ہے اب فلپ فلپ کیونکہ نیگیٹو ایج ایجوٹیکٹ ہے تو وہ ٹرانزیکشن نہیں کرے گا چینج نہیں کرے گا اپنی اسٹیٹ کو سو اے سنکونس میں کیونکہ ہم ہر جو کلاک ان پٹ ہے وہ پہلے والے سے آ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو ٹیک uh, کیئر کرتا ہے بیسکلی وہ دوسرے فلپ فلپ کو چینج نہیں ہونے دیتا سنگونس میں جیسے پہلے بتایا کیونکہ ساروں کو سائملٹینیسلی آ رہی ہے تو جو ہی ایک کلاک آئی ساروں کی ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوگی تو سارے سائملٹینیسلی اپنی اسٹیٹ چینج کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اینڈ گیٹ لگانے پڑ رہے ہیں اب یہ پروسیجر کیا ہے ہم ویسے تو اینڈ گیٹ نہیں لگا رہے جیسے ہم نے بتایا ٹو بٹ کے کیس میں تھری بٹ کے کیس میں فور بٹ کے کیس میں ٹو بٹ کے کیس میں تو اینڈ گیٹ کی ضرورت نہیں ہے تھری بٹ کے اور فور بٹ کے کیس میں اینڈ گیٹ کی ضرورت ہے اور ہم بیسکلی جب پہلے دو فلپ فلپس ان کی اسٹیٹس ہائی ہو جاتی ہیں پھر ہم تیسرے کو ٹریگر کرتے ہیں یا چوتھے کو ٹریگر کرتے ہیں using a three input and gate اس کو ہم تھوڑا سا اس میتھڈ کو اسٹینڈرڈائز کرنا پڑے گا کہ لت سے ہم نے ایک mod ten counter uh, uh, بنانا ہے یا موڈ سکسٹین بنانا ہے یا موڈ تھرٹین بنانا ہے تو کتنے ہینڈ گیٹس لگیں گے کتنے فلپس لگیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم ڈیکٹ کاؤنٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر دیکھیں گے اس کے بعد ہم ایک پورا ایک ڈیزائن پروسیجر پڑھیں گے جس میں آپ کوئی بھی کاؤنٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں آئیے بات کرتے ہیں ایک ڈیکٹ کاؤنٹر کی ڈیکٹ سنکونس کاؤنٹر کی ڈیکٹ سنکرونس کاؤنٹر جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے دس اسٹیٹس ہوں گی so basically zero zero zero سے اکاؤنٹ کرے گا اور ون زیرو زیرو ون تک چلا جائے گا دس یونیک اسٹیٹس ہوں گی اس کے بعد جو ہی وہ الیونتھ اسٹیٹ پہ کاؤنٹ کر رہا ہے that means one zero one zero اس کو کیا ہونا چاہیے اس کو ریسائکل کر جانا چاہیے اس کو ریسیٹ کر دینا چاہیے ہم نے اے سنکونس کاؤنٹر میں بھی یہ ڈیکٹ کاؤنٹر پڑا تھا اس میں بیسکلی ہم کیا کر رہے تھے جو ہی یہ one zero one zero eleven state count کرتا ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کو اور جو چاروں فلپ فلپس ہیں ان کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں جو اے ان پٹ ہے اس کی مدد سے ہم کلیئر کر رہے ہیں سنکونس کے کاؤنٹر کے کیس میں ہمیں وہ جو اے سنکونس کلیئر انپٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیسکلی ہم اگین لاجک گیٹس چوز کریں گے جس کی مدد سے ہم وہ جو آخری اسٹیٹ ہے جو الیونتھ اسٹیٹ ہے ون زیرو ون زیرو والی اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور eh, جو فلپ فلوپس ہیں ان کو ہم ریسیٹ eh, کر دیں گے اس گیٹ کی مدد سے سنکونس ان پٹ کو ہم یوز نہیں کریں گے آئی دیکھتے ہیں یہ سرکٹ کام کیسے کر رہا ہے اس کے ٹائمنگ ڈائگرام بھی دیکھتے ہیں اور ایک پروسیجر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنٹ اینڈ گیٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ادھر کون سا والا اینڈ گیٹ استعمال کرنا ہے دو ان پٹ ہونا چاہیے یا تھری ان پٹ ہونا چاہیے سو آئیے دیکھیں decade counter synchronous counter of course آئیے دیکھتے ہیں یہ سنکونس ڈیکٹ کاؤنٹر کیسے بنایا جاتا ہے پہلے جو آپ کو ڈائگرام نظر آ رہا ہے یہ ایک فنکشن ٹیبل ہے جو دس اسٹیٹس جو ہیں جو سنکرونس ڈیکٹ کاؤنٹر کاؤنٹ کرے گا وہ دکھائی گئی ہیں سو کلاک پلس ان پٹ پہ پہلی پلس پہ state zero zero zero zero ہوگی دوسری کلاک پلس پہ زیرو زیرو زیرو ون پہ ہو جائے گی اسی طرح تیسری چوتھی پانچویں چھٹی دسویں تک یہ اسٹیٹ جو ہے انکریمنٹ کرتا جا رہا ہے یہ کاؤنٹ کو انکریمنٹ کرتا جا رہا ہے سو جو لاسٹ اسٹیٹ ہے دسویں اسٹیٹ اس پہ ون زیرو زیرو ون ہو گیا اب اس کے بعد جو ہی نیکسٹ کلاک پلس آئے گی تو یہ ڈیکٹ کاؤنٹر جو ہے واپس ریسائکل کر جانا چاہیے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ اب اگر آپ ایف ناٹ آؤٹ پٹ کو دیکھیں ایف ناٹ جو ہے بیسکلی یہ آؤٹ پٹ ہے پہلے والے فلپ فلوپ کا اب یہ جو آؤٹ پٹ ہے zero one zero one toggle کر رہا ہے پہلا جو فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ٹاگل کرنے کے لیے اس کے ان پٹ کو جے کے جو ان پٹس ہیں ان کو ون کے ساتھ پرماننٹلی کنیکٹ کرنا پڑے گا سو جو ہی اس کو کلاک پس دیں گے یہ زیرو سے ون ہو جائے گا پھر دوبارہ کلاک پس دیں گے ون سے زیرو ہو جائے گا اینڈ سو ون سو پہلا والا فلپ فلوپ ہے اس کے دونوں جے کے ان پٹس پرماننٹلی ون کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں ایف ون آؤٹ پٹ کو ایف ون آؤٹ پٹ جو ہے وہ دوسرا جو فلپ ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے اب پہلی دو اسٹیٹس کے لیے زیرو ہے پھر نیکسٹ ٹو اسٹیٹس کے لیے ون ون ہے پھر اگین زیرو زیرو ہو رہا ہے پھر ون ون ہو رہا ہے نویں اور دسویں اسٹیٹ جو ہے clock pulses nine and ten پہ زیرو زیرو ہے اس کے بعد جب یہ ریسائکل ہوتا ہے کلاک پلس ون ٹو کے لیے دوبارہ زیرو زیرو رہتا ہے اب ایف ون کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اگر آپ ایف ناٹ کو دیکھیں ایف ناٹ جب ون ہے تو ایف ون جو ہے زیرو سے ون چینج ہو رہا ہے اگین کلاک پلس فور پہ اگر دیکھیں ایف ناٹ ون ہے تو ایف ون پہ کیا چینج ہوا ہے وہ ون سے زیرو ہو رہا ہے اگین کلاک پلس چھ پہ دیکھیں سکس پہ دیکھیں ایف ناٹ ون ہے تو ایف ون کے آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑا زیرو سے ون ہو گیا اور اسی طرح کلاک پلس ایٹ پہ دیکھیں ایف ناٹ ون ہے ایف ون کے آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑا ون سے زیرو ہو گیا اب ہم بیسکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایف ناٹ ون ہے تو ایف ون جو ہے وہ اسٹیٹ اپنی چینج کرے گا زیرو سے ون یا ون سے زیرو بٹ اگر آپ کلاک پلس ٹین پہ دیکھیں کلاک پلس ٹین پہ ایف ناٹ جو ہے آؤٹ پٹ وہ بھی ون ہے اب اس کی وجہ سے ایف ون پہ کیا فرق پڑ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ایف ون جو ہے کلاک پلس ٹین پہ بھی زیرو ہے اور جب یہ ریسائکل کر کے کلاک پلس ون پہ اگر دیکھیں تب بھی زیرو رہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایف ون جو ہے اپنی اسٹیٹ اس وقت چینج کرے گا جب ایف ناٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو اگر آپ ایف تھری آؤٹ پٹ کو دیکھیں وہ زیرو ہو اور ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ون ہو تب ایف ون کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو سے ون چینج ہوگا یا ون سے زیرو چینج ہوگا سو so, اگر کلاک پلس ٹو پہ دیکھیں ہے اور ہے جس کی وجہ سے جو ہے اپنا آؤٹ پٹ اسٹیٹ زیرو سے ون پہ چینج کر رہا ہے اسی طرح کلاک پلس فور پہ دیکھیں ایف ناٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہے ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے again F one output جو ہے اپنا اسٹیٹ چینج کر رہا ہے ون سے زیرو کو جا رہا ہے اور اگین کلاک پلس کو دیکھیں F naught output one ہے F three output zero ہے ایف ون جو ہے اپنی output state again zero سے ون پہ چینج کر رہا ہے اسی طرح کلاک پلس ایٹ پہ دیکھیں F F F naught out out out put put put one one ہے ہے ہے تھری زیرو جو وہ چینج ہو رہا ہے ون سے زیرو کی طرف اب آخری والے آؤٹ پٹ کو دیکھیں کلاک پلس ٹین پہ ایف ناٹ ون ہے اور ایف تھری جو ہے وہ بھی ون ہے اب اس کی وجہ سے جیسا کہ نظر آ رہا ہے ایف ون نے اپنا اسٹیٹ چینج نہیں کیا so that means F one جو ہے basically flip flop second flip flop جو ہے اس کا آؤٹ پٹ کب چینج ہوگا جب ایف ناٹ ون ہو اور F three output zero ہو اگر F three output one ہو جاتا پھر اسٹیٹ چینج نہیں کرے گا سو ہم جو بھی اینڈ uh, گیٹ یا اور گیٹ یا کوئی بھی لاجک گیٹ جو کنیکٹ کریں گے فلپ فلوپ ٹو کے ان پٹ پہ وہ ڈپینڈ کرے گا اس بولین ایکسپریشن پہ F naught F three bar اب آئیے دیکھتے ہیں ایف ٹو آؤٹ پٹ پہ ایف ٹو آؤٹ پٹ جو ہے وہ تیسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ہے اب تیسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا output clock pulse four سے فائیو جب ہو رہا ہے تو زیرو سے ون ہو رہا ہے اور اسی طرح ایٹ سے نائن جب کلاک پلس چینج ہو رہا ہے آٹھ میں سے نویں آؤٹ پٹ ایف ٹو جو ہے ون سے زیرو چینج ہو رہا ہے اب ان پٹ اسٹیٹس کیا ہونی چاہیے اگر آپ ایف ناٹ آؤٹ پٹ کو دیکھیں اور ایف ون آؤٹ پٹ کو دیکھیں جب دونوں ون ہیں تو ایف ٹو کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو سے ون چینج ہو رہی ہے اسی طرح اگر آپ کلاک پلس ایٹ پہ دیکھیں ایف ون اور ایف زیرو دونوں آؤٹ پٹ ون ہے اور ایف ٹو کا جو اسٹیٹ ہے وہ ون سے زیرو ہو گیا سو so, اس کا جو بولین ایکسپریشن ہوگا جو تیسرا فلپ فلپ ہے اس کے ان پٹ پہ ہم اگین لاجک سرکٹ یوز کریں گے جو امپلیمنٹ کرے گا Boolean expression F naught product F one basically ایک اینڈ گیٹ استعمال کریں گے جس کے دونوں ان پٹ جو ہیں کنیکٹڈ ہوں گے ایف ناٹ اور ایف ون کے ساتھ اب آئیے دیکھیں ایف تھری آؤٹ پٹ کو ایف تھری آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہے کلاک پلس ون سے لے کے کلاک پلس ایٹ تک چینج کب ہو رہا ہے جب کلاک پلس نائن آیا نائن پہ وہ ٹریگر ہو جاتا ہے آؤٹ پٹ چینج کر لیتا ہے زیرو سے ون کی طرف اور دسویں کلاک پلس پہ ون ہی رہتا ہے دسویں کے بعد جو ریسائکل کرتا ہے دوبارہ سے زیرو پہ چلا جاتا ہے اب جو فلپ فور ہے اس کا آؤٹ پٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کے ان پٹ کنڈیشن کیا ہیں تھری آؤٹ پٹ جو ہے زیرو سے ون اس وقت چینج ہوتا ہے جب F two output F one output اور ایف زیرو آؤٹ پٹ تینوں ون ہو کلاک پلس ایٹ میں so, جیسے کہ نظر آ رہا ہے جو ہے کلاک پلس ایٹ پہ تینوں ون ہے کلاک پلس نائن پہ F three output zero سے ون ہو گیا اب کلاک پلس ٹین کے بعد کلاک پلس ون کے درمیان جو ہے اگین ون سے زیرو ہو رہا ہے یہ کب ہو رہا ہے جو کنڈیشن ان پٹ کنڈیشن ہیں اگر کلاک پلس ٹین کے رو میں دیکھا جائے F naught output one ہو اور F three output one ہو دونوں اگر ون ہو تو ایف تھری کا نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی سو بیسکلی فلپ فلوپ جو چوتھا فلپ فلوپ ہے اس کے ان پٹ پہ ایک ہم نے بولین ایکسپریشن امپلیمنٹ کرنی یوزنگ لاجک گیٹس جو کہ ہوگا product of F two F one F zero and sum with another product term جو پروڈکٹ ہے ایف ناٹ ایف تھری آئیے اب ذرا سرکٹ ڈائگرام دیکھتے ہیں انڈیکٹ کاؤنٹر کا پہلا فلپ جیسے کہ ہم نے دیکھا اس میں دونوں ان پٹ ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو ہی کلاک بلس آیا تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے ون ہو جائے گا ہو جائے گا ٹاگل کرتا رہے گا دوسرا فلپ فلپ جو ہے اس کا جو ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایک اینڈ گیٹ کے ساتھ اینڈ گیٹ کا جو ان پٹ ہے ایک جو ہے پہلا فلپ فلپ ایف زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا ان پٹ جو ہے وہ ایف تھری بار کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہو پہلے بولین ایکسپریشن کی بات کی تھی اس کا جو آؤٹ پٹ کنڈیشن ہے جو پہلا اینڈ گیٹ ہے it should be F naught F three bar اسی طرح اگر آپ تیسرے فلپ فلوپ کو دیکھیں تیسرا فلپ فلوپ کے جے کے ان پٹ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں دوسرے اینڈ گیٹ کے ساتھ دوسرا اینڈ گیٹ جو ہے اس کے ان پٹس ایف ون کے ساتھ کنیکٹ uh, ہونے چاہیے سو اس کا جو پروڈکٹ ہے ایف ناٹ ایف ون ہے جیسا کہ اوپر سیکوینس میں ہم نے دیکھا تھا تیسرا فلپ فلوپ ہے یہ اس وقت اپنی اسٹیٹ چینج کرے گا جب ایف ناٹ اور ایف ون دونوں ون ہوں یہ دیکھتے ہیں چوتھے فلپ فلوپ کو چوتھا فلپ فلوپ جو ہے اس کے ان پٹ میں دو اینڈ گیٹس کنیکٹڈ ہیں دونوں اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹس میں ایک اور گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو اوپر والا اینڈ گیٹ ہے اس کے جو ان پٹس پہ ایف تھری آ رہا ہے اور ایف زیرو آ رہا ہے سو ایف زیرو اور ایف تھری کا پروڈکٹ ہے دوسرا نیچے والا جو اینڈ گیٹ ہے اس کا جو ان پٹ ہے ایک ایف زیرو ایف ون ہے اور دوسرا ان پٹ جو ہے ایف ٹو ہے سو دوسرا اینڈ گیٹ اس کا پروڈکٹ جو آ رہا ہے F zero F one and F two ہے سو اور گیٹ جو ہے بیسکلی پہلے والا اینڈ گیٹ اس کا پروڈکٹ جو ہے اور دوسرے والا اینڈ گیٹ اس کا پروڈکٹ اس کو سم کر کے جے کے ان پٹ پہ اپلائی کر رہا ہے سو ان دونوں میں سے کوئی بھی ون ہوگا جے کے جو ہے وہ ون ہو جائے گا اور چوتھا فلپ جو ہے اپنی اسٹیٹ چینج کر دے گا ابھی ہم نے ایک سنکرونس ڈیکٹ کاؤنٹر کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی بیسکلی ہم نے پہلے تو اس کے سیکوینس لکھے جو دس اسٹیٹس ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ چار فلپ فلوپس یوز ہو رہے ہیں تو ہر فلپ فلاپ کی ان پٹ کنڈیشن کیا ہوگی جس کی وجہ سے وہ آؤٹ پٹ اپنی چینج کر لیں ابھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کمپلیٹ نہیں کی اس کو ہم آئندہ لیکچر میں بھی دوبارہ دیکھیں گے اس کے ٹائم پہ ڈائگرام کو دیکھیں گے آپ کائنڈلی اس کو ذرا پڑھ لیجیے گا بک میں بھی دیا ہوا ہینڈ آؤٹس میں بھی دیا ہوا انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ڈسکشن شروع کریں گے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ السلام علیکم